رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس کیفیت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا معاذ بولے یا رسول اللہ کیا میں اس بات کی لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مجھے خوف ہے कि लोग इस पर भरोसा कर बैठेंगे सही बुखारी हदीस नंबर एक सौ उनतीस